الحمد لله چپ چاوے کا بہاول نگر دے دوستوں کی تحریک اور اشاعت چیز پہلی بار خدمت دینے متین واسطے یاد فرمایا ہے انہوں نے اپنے اندازے کے مطابق انتظام فرمایا ہے جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پہ انہوں نے اس اہتمام اور خدمت نو بارگاہ رب العالمین شرف قبول عطا ہوئے پھر قاضی صاحب کے اندازے تھوڑی جی کمی رہ گئی بالکل ٹھیک ہے جی قاضی صاحب انہوں نے اندازہ نہیں سی بھی اتنے عوام کن جمع ہو گیا اللہ جل شان ہو دے فضل و کرم نہ بزرگان نے بہشت دے کے برکات کا یہ دوست حق کی کشش نہ بغیر کسی تمام لالچ کو پہنچ جاتے ہیں جلسے کرام کرام والوں لکھنا پہنتا ہے کہ لنگر کا خوب انتظام ہوگا لیکن اللہ کے فضل نال سڈے جلسے میں کوئی لکھن کی لوڑ پی نہیں لنگر سڈے کو سال آ جائیں صرف روحانی لنگر کے چکے ہیں دین حق دے لنگر دے پیاسے نے بھکے نے بڑی تکلیف ہو رہی ہے باہر بڑی کافی کھڑی ہے اندر آؤ مسجد دیکھو آؤ تو دنیا بچاری سامنے بہ کے سمن لگی ہے جی وہ جی پیشتہ سنتے رہتے ہیں تو سامنے بہ کے سننے کا سواد لینا دنیا دور دور کو آئیے بہت پریشانی ہو رہی ہے کہ کھلی تھانے باہر چلو سارے ریزان گرامی اس وقت جناب کے سامنے میں وجہ سے سارے اس وقت جس موضوع پہ ناچیر نے کلام کرنی موضوع تو میرے سامنے بہت سارے آ رہے ہیں وقت کی ضرورت کے تحت جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے ہے ختم نبوت لاہور سن کے آئے گے مشکل گلا جنا چر بار بار نہ سنیا جان دل چک دیا نہیں پہلی مرتبہ سنو کوئی چیتے رہی کوئی دجے بار سنو ہو سکتا ہے پھر کچھ نکل جائے تیسرے بارہ سنو گے ساری چیتے رہن گیا چوتھی پنجویں بارہ سنو گے تو پھر دماغ دل چتر جان گیا پھر سڈے بزرگ بھی فرما نے تجربہ بھی ہے کہ جس وقت دل چ گل اترتی ہے پھر حکمت بن جاتی ہے پھر یہ ہوں بھائی چیتے کرنے لڑ نہیں ہوں حکمت بن کے دل چلوتی چ اپنے آپ نکلنا شروع ہو جاتی اسان اسی طرح ہی پہلا دین نو وڈے حضرت صاحب تو پتا نہیں کن وار سنیا سن سن سن سن کے تی سال دے عرصے بعد تی سال دے عرصے تو بعد دل چ حکمت بن گیا ہوں یہ صورت حال ہو گئی کہ اصا نے کٹی سکتے ہیں تو یہ اندروں نہیں نکل سکتا پک گیا اذا تكرر الكلام السمع تقرر في القلب جب گل بار بار سن جاوے کرنا نار تو دل چ حکمت بن کے پک جاتی ہے میرا یہ موضوع جڑا میں ختم نبوت کا لاؤن لگا پنڈی سٹاپ تو شروع کیتا ہے تاریخ کتاب ہے روئے زمین کے کسی ممبر سے یہ موضوع بیان نہیں ہوا ارب اجب اس کو بے خبر ہے یہ میں بار بار کوئی چون پنجا تھاواں پہ لاواں گا ان شاء اللہ الرحمان پھر یہ سن سن کے تمہوں ایسا پک جاوے گا کہ تے سامنے کوئی مفتی کوئی شیخ الحدیث نہیں بیٹھ کے کلام نہیں کر سکتے جو فکر کے تعلق رکھتے ہیں وہ یہ بھی سن لیں کہ حضرت صاحب کا یہ جو خطاب ہے برطانیہ انگلینڈ امریکہ مراکش ملائیشیا جاپان سارے شہروں کے اندر آپ کو یہ ملے گا یہ جو آج کا خطاب چیسی ٹاپ کا ہوگا یہ ان سارے شہروں کے اندر لائیو جہاں جہاں بھی ہمارے مسلمان بھائی بیٹھے ہوئے ہیں چیشتی فکر کے لوگ بیٹھے ہیں ساروں کے پاس یہ چیشتی صاحب کا جو ہے وہ خطاب ہوگا اور چیشتی صاحب کے ساتھ آج میرا بھی یہی پیڑ ہے کہ یا انہوں نے تھکنا ہے یا میں نے تھکنا ہے آپ لوگوں نے آپ لوگوں نے پہلے مجھے ضرور تھکایا ہے ٹھیک ہے یہ میں مان گیا ہوں کہ یہ آپ ان کے ہی جو ہے وہ کنٹرول میں آ سکتے ہیں نہ کسی خطیب کے کنٹرول میں آ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ میں مان گیا ہوں جو آپ لوگوں کے یہاں پہ سنگی تھے انہوں نے مجھے کہا بار بار لیکن میں نے کہا کہ نہیں کہ باہر نہیں یہاں پہ لیکن میں آج یہ ایک دفعہ ہے اور پھر اس کے بعد پھر میں نے ایک دفعہ سیکھی صاحب آپ کو بلانا ہے پھر آپ لوگوں سے میرا مقابلہ ہوگا یہ بھی دیر میں رکھنا ٹھیک ہے اور اب آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ جتنی دیر بھی بیٹھنا ہے آرام سے بیٹھنا ہے بدمت کی you. Not دنیا جنا سان سنا کی لڑ کوئی نہیں اصا بندیا نو سنا بندے سیدھے ہو گئے تو بیبیاں آپ ہو جائے یہ حاکم نے حاکم سدھا ہوا باپو مت سدھا تھی مڑ جے تھی دین نو سمجھ لو ساری دنیا سمجھ جائے عزیزم غور فرمانا کیا تو سونے میں اس وقت کے اندر مسئلہ ختم نبوت کا شور بھی بہت ہے لیکن فقط شور ہے کوئی زور نہیں اس مسئلے کی حقیقت صحیح سمجھی ہی نہیں گئی یعنی فتنیا اس مسئلے دے اندر این فتنے پائے گئے نے کہ سڈا مولوی طبقہ اتنے تک پہنچ سکتا ہی نہیں جہیا قیادت شمار ہوں ان قیادت کی علمی وسعت ہی اتنی نہیں کہ وہ اس مسئلے کی گہرائی نو پہنچ جان میں تسمیا پہ کہنا Thank you.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 توجہ سو توجہ توجہ ہے مسئلہ ختم نبوت پاکستان میں عجیب مظلوم مسئلہ ہے میرے لفظ سے غور ہوئے مسئلہ ختم نبوت دیگر دینی مسائل کی طرح ایک مظلوم مسئلہ ہے دیگر دینی مسائل نال بھی کافی ظلم ہوتا ہے لیکن اس نال تو خصوصاً ظلم ہوا ہے نجائز طریقے ایسا استعمال کیا جا رہا ہے کہ دین زندہ کرن کی بجائے دین مر رہا ہے اور ناچیز کی گل پہ غور فرمانا حضور باغ کا پاک کا جڑا جملہ نکلے گا وہ آج خود ایک موضوع ہوئے گا اور لاجواب ہوئے گا یہ نہیں کہ وہ دنیا کو جواب دے سکے گی دنیا کو جواب نہیں ہونا ہوگا ختمے مسلمان عقیدے کا تو عید تو بعد بنیادی عقید ختم نبوت کا توحید تو بعد بنیادی مسئلہ اور بنیادی ہے روئے زمین دے مسلمان اس نال متفق نے روئے زمین دے انسان جیڑے اس نال متفق نے وہی مسلمان نے توجہ نہیں فرمائی جیڑے اس نال متفق نہیں وہ باوے ہزار کلبا وہ مسلمان نے غور نال سمجھنا پھر کرنا ختم نبوت دنیا کے تمام مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ ہے بنیادی مسئلہ ہے توحید تو بعد یہ ہوئی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ توحید کا اعلان ہے محمد الرسول اللہ قیامت تک واسطے بلکہ ابد کے لیے پاک محمد کی رسالت کا بیان ہے

سونے توجہ یہ ہے ضروریات دین یعنی دین دے ایسے موٹے مسئلے نے ان ایک مسئلہ ہے کہ جنہ واسطے قرآن چو حصو دلیل لبن کی لوڑ ہوئی کی میں کہہ رہا ختم نبوت ایسا اسلامی مسئلہ ہے ایسا دینی مسئلہ ہے مسلمانوں کے ایسے موٹے موٹے مسلیاں ہے موٹے عقیدے کہ واسطے قرآن و حدیث چ دلیل لبن دی لوڑ کوئی نہیں بلکہ اگر اس کے خلاف اگر کوئی بندہ کوئی تھانو آیت پیش کرے یا حدیث پیش کرے تسا آیت کے متعلق یہ آخر جیڑا تو مانا سمجھی آئی کفر ختم نبوت کا وہی مانا ہے جی ساری دنیا دے مسلمان جانتے نے منتے نے سمجھتے ہیں یہ عقیدے بھی انتہائی پختہ یقینی گل ہے روئے زمین دے علماء اس کو سمجھتے ہیں کہ جیڑی شہ ضروریات دین ہے نا یعنی کی مطلب کہ ایسے موٹے مسئلے دین دے سارے مسلمانوں دا اتفاق ہوئے اور سب مسلمان اتفاق نال من دے امن دے واسطے دلیل دی لوڑ نہیں ہوتی مسلمان سارا کا مننا یہ خود ایک دلیل ہوتا توجہ نہیں کی دیر مزید پھر سمجھو کی آخر اپنے مسئلے نو مسلمان ساری دنیا دے انتفاق بابا جی جانتے متفق نے یہ سارے دین کا مسل ہے اور جیوی وہ جانتے نے ایمانسل ہوتے ضروری ہوتا ہے اگر کوئی بندہ اس خلاف اس دے خلاف قرآن چو کوئی گل کٹے یا حدیث چو کٹے تو وہ کڈن والا خود کافر ہو جاتا ہے فرمائی وہ مسلمانوں تسا دوسری امت مانگو نہیں تھی خاص کا من نبی جین کی امت جی نبی آخر الزمان دے امتی جی پہلیاں امتاں ساریا گمراہ ہو سکدیاں بھی سن اور بھی امت مستفا کریم امت خاتم النبی جی ایک ایسی عجیب امت ہے کیونکہ آخری نبی دی امت ہے اگو نبی نہیں آنا اللہ تعالی نے انہوں ہے اور انج کا دین دیتا ہے کہ جس گل کے متفق ہون گے وہ کدی گمراہی بھی نہیں ہو سکتی آکا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا امتی ضلالا فرمایا میری امت گمراہی دے کٹھے نہیں ہو سکتے میری امت گمراہی دے کٹھے نہیں ہو سکتے کئی گمراہ ہو سکتے ہیں لیکن ساری امت گمراہ نہیں ہو سکتی بولو گا اللہ توجہ ہے نا انفرادی طور پہ کسی بندے دا گمراہ ہو جانا ہو رہے امت دا گمراہ ہونا ہو رہے یہ کے نشے من سے اترتا ہے بہت جلد وہ آدھا جی پٹھیاں سیدیا گلا چگڑا کوئی مارنیا شروع کر دے تو یہ چھتی فس جانے جب تحقیق کی گل کوئی کرو پہ یار سواد کیا اقبال جیسا نپال قوم حکیم الامت ساری کمزوری دس گیا اس کمزوری نو دور کرنا چاہیے کمزوری پکڑی چاہیے تو بھائی میرے جی نبی معصوم ہو گئی اس طرح حضور دی امت معصوم ہے امت کی مطلب امت کہہ رہے ہیں مت کوئی بے وقوف احمد جاہل کم سمجھ اٹھے اور جا کے گرے گئی اور نبیا نے امت لڑائی بیٹھا چنگا مولوی ڈھائی سیل کی پاک رکھی سی گل نہیں رومتی کوئی کفر کر گیا امت نو معصوم کہہ گیا لو پتہ نہیں کنے دنیا لوکی گنا کرتے ہیں یہ آتا ہے معصوم وہ اللہ ایک ہوں ہر ہر بندے دا معصوم ہونا ہر بندے نو معصوم نہیں کہہ رہے اصا امت نو کہہ رہے ہیں امت کا مطلب یہ کہ اگر کوئی گناہ کرتا ہے یا غلطی کرتا ہے ہزارہ لکھا کر سکتے ہیں مگر ساری امت گناہ تے غلطی دے کٹھے نہیں ہو سکتے اگر لکھا کوئی کروڑا گمراہ ہو بھی جان گے نا تے پھر ضرور بابے فرید ورگے حق دس والے تے حق دے چلن والے چلاؤ والے بچ ہوں پیدا ہوں گے اس واسطے امت امت ساری گناہ خطا تے جمع نہیں ہو سکتی کٹھے نہیں ہو سکتی دس برے ہو سو برے ہزار برے ہو لکھ برا کروڑ برا لیکن ساری امت نہیں بری ہو سکتی تا کر کے حضور تو بعد نبیا کی لوڑ کوئی نہیں رہی کیوں نہیں رہی حضور دی امت دے ایسے بندے ضرور پیدا رہن گے ہندگے حق قائم نہیں کرن گے حق دسن گے حق چلن گے گمراہی نور پہنچاؤ گے نبی آ گمراہی نور کرن کی خاطر جدو امت ساری گمراہ نہیں ہو سکتی حق دس والے حق دے قائم رہن والے نو آج والے پیدا ضرور ہوں رہن گے تے جدو امت نے ہی اپنا کام ہدایت والا وہ کٹی رکھنا ہے تو مل کی لوڑ کہ سمجھ آئی کہ نہیں آئی لہذا حضور دی امت دوسری امت نہیں خسائس دیا میں کتاباں گنا تھک جاؤ تسا خسائس کبرا امام جلال الدین سیوتی دی اردو ترجمے بھی بازار نے انہوں نے جتھے خصوصیت نبی سونے دیا لکھی اتنے حضور دی امت دیا بھی لکھی ہے خسائس دیا ہے کہ حضور کی امت نو شرف حاصل ہے پہلے نبیا دیا امت معصوم نہیں سن یہ نبی دی امت معصوم ہے امت من حیفل امت اجتماعی طور پہ سارے کفر گمراہی جمع نہیں ہون گے ضرور حق دے قائم رہن والے موجود گے جی کسی ڈیگا ہونا تو سیدے کرنے والے بھی ہو گے ہاں یہ نہیں بھی جی ڈیگے سیدے ہوتے جان گے کسی نے سیدا نہیں کرنا نہ اللہ واہدہ الا شریف نے یہ ہوئی مطلب ہے جہاں پاک نبی نے فرمایا لا تزال فتم من امتی ظاہر على الحق لا يضرهم جور و چائے فرمایا میری امت کا گروہ میری امت کے کچھ لوگ ہمیشہ حق میں قائم رہن گے دنیا کا کوئی ظالم انہوں نے نقصان نہیں پہنچا سکے گا توجہ ہے تو سونے ہو ختم نبوت کا عقیدہ جہاں بھی اس طرح کے عقیدے جنہوں سارے مسلمان من دن دل چ رکھ دن دے خلاف اگر کوئی حدیث بھی پیش کرے نا تو دو گلا کرے جی اگر کوئی حدیث پیش کرے تو آخو بھائی یا تے روایت غلط ہے توجہ یا روایت ہے یا تو مطلب غلط کٹے اگر کوئی بندہ مسلمانوں دے عقیدے دے خلاف حدیث لیا کوئی بیان لیا ان آخو یا روایت غلط ہے یا تو مطلب غلط کٹی بیٹھا ہے ادھر گلتی ہو سکتی ہے مسلمانوں کے غلطی نہیں ہو سکتی نماز کنیاں نے شیا پوچھو نماز شیا پوچھو نمازا پانچ دس گے بابیا پوچھو پانچ دس گے سنیا نو پوچھو دس گے دنیا دے کلمہ پڑھن والے مسلمان نماز پانچ دا عقیدہ رکھتے ہیں اگر کوئی دو دا نماز دا دو نماز دا اگر دسے دن حدیث کٹ کے سامنے لیا کو دو نماز تسا آخر اے یا حدیث حدیث صحیح نہیں روایت غلطی یا پھر تو غلط سمجھی ہے ورنہ مسلمان پانچ نماز کا چیزہ رکھتے ہیں ہوں روایت گلتی آ سکتی ہے رابی نو گلتی لگ سکتی ہے مسلمانوں غلطی گلتی نہیں لگ سکتی کروڑا بندے اپنے پیو تو جو سبق لینے لگے آئے یہ آم گل نہیں جی پیو تو انہیں لیا ہے انہوں نے پیو دادے اپنے پیو دادیا تو اسی طرح سلسلہ پاک نبی نے صحابہ تک پہنچیا ہے تو سمجھ لو یہ کروڑا غلط نہیں ہو سکتے روایت غلطی آ سکتی ہے سارے مسلمان غلط نہیں ہو سکتے All right. سمجھو ہے پھر اگر کوئی بندہ آخ میں حدیث وقا دینا نبی سونے دے کو ایک شخص آیا ہے حضور میں کلمہ پڑھنا وا میں اسلام قبول کرنا آیا وا مگر نماز کو پڑھا گا توجہ نہیں فرمائی حضور دی بارگاہ ایک شخص آیال کرتا یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھنا وا مگر نمازا دو پڑھا گا نمازا دو پڑھا گا اگر کوئی بندہ ہے تو دو نمازا سمجھے تو آخر دو ہی نے اسلام تو نکل جانا ہے کیوں اس واسطے روایت مسلمانوں کے عقیدے کے خلاف جدو آ جان ان روایتوں مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق کرنا پہنا انہوں کا مطلب کرنا پہنا ہے ایسا کہ مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق ہو جاوے روایت کرنے والا ایک بندہ ہوں دو ہو جاندے نے تین ہو جاندے نے چار ہو جاندے نے لکھا لگ سکتا ہے غلط ہو سکتے ہیں لیکن کروڑا مسلمان غلط نہیں ہو سکتے جدو مسلمان عقیدہ رکھ لین گے عقیدہ پانچ نماز اگر کوئی بھی حدیث لیا گا تے سمجھ لے یا غلط سمجھی بیٹھا ہے یا روایت غلط تھی ہے مسلمانوں دے عقیدے دا غلط ہونا محال ہے ممکن نہیں روایت غلطی لگنی ممکن ہے مسلمانوں دے عقیدے دا غلط ہونا محال ہے ممکن نہیں چشتی یار کہڑی گل چھیڑ کے بہ رہے ہیں وہ خدا پتا بندہ تین کی پتا میری ساری گل جیسائی جڑے میںجاوا گا ہر شاہ صاحب آخر گے اگلے دن ختم نبوت کا موضوع آئے اتنے یہ گل نہیں کی سڈے موضوع لال کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ایسا سارا مواد سٹ دیتا ہے نا پتا نہیں کن پیا ہوتا ہے لو نوی گل سنو دو گلا اتنے کرنا میرے کو بھائی فیرو کا ایک پیر اللہ ہدایت دے پیر بننا تو بڑا سوکھا لیکن کم از کم ایسا تو ہونا چاہیے کہ پیر شرع رسول بھی تو سمجھے نا طریقت شریعت سے آگے ہوتی ہے شریعت کو لگ رہا ہے طریقے سے چپڑ رہا اور سمجھو ذرا وہ میرے والا بندہ انہیں بھیج دیتا اس آخر نماز دو ہی نے تو سب تو پانچ گڈیاں اتو ابو داؤد کی حدیث پیش کر دیتی مسلم احمد بھی ہے میں انہوں آخیا میں کہ پیر اور آخو تے واسطے کتاباں پڑھنا حرام ہے تھی ای سمجھ نہیں رکھتے نہ اپنا پٹھا بہو نہ لوگوں کا جو حدیث پیش کی حدیث صحیح ہے لیکن جڑا مطلب کٹی بیٹھا یہ غلط ہے یہ مطلب نہیں کہ نماز دو ہی نے یہ مطلب یہ کہ جڑا شخص مسلمان آیا ہے نا ارد کی یا رسول اللہ میں نماز تیرا الف تو لے کے یہ تک سارا من بیٹھا لیکن سستی دی وجہ نال میں پڑھا گا حضور نے فرمایا چل دو ہی پڑھ تیری آپ سستی نکل جائے گی پانچویں پڑھنیا شروع کر یہ مطلب نہیں پیر جی جی میں دور تو میرا کفر ہے مسلمانوں کا کی پنج د یہ روایت دو پہ دس دیے لیکن ہوں تگر سمجھے وہ دو ہی منگا سی یہ تیری زیادتی آ تیری حماقت ہے دو منگا نہیں سی منگا پنج ہی سی پڑھن کا آخر دو اتنے لیکن پھر بھی مسلمان ہی ہیں کیوں کہ منگے تو پنج ہے مسلمان انہوں نے آخر دین تے چلے نہ چلے آپ ہو جان لیا لیکن وہ دل سچے نال آخر دین پورا صحیح ہے میں دین نو مننا الف تو لے کے یہ تک سارے دین نو مننے چلے پاوے نہ چلے نہیں چلے گا فاسق ہوئے گا کافر نہیں منے گا تو کافر ہو جائے گا ایک بندہ پانچ نماز پڑھے تو سمجھے چھ پانچ پڑھے سمجھے چار کافر ایک بندہ ایک بھی نہ پڑھے تو سمجھے پانچ ہی نہیں مسلمان ہے فرمائی یہ عقیدے کی بنیاد کا دسنا تمہوں میں کہ پیر جی مطلب ہوں میرے مرشد پاک سید امام الاولیاء رضی اللہ تعالی عنہ میرے علی تاجدار گولڑا دے خلیفے انہاں کول ایک چور حاجی خدا بخش حاجی خدا بخش نام دا بلوچ چور سی مرید ہونا سے آیا ہے ارد کردہ پیر جی مرید ہوا گا پر میری دو شرط نے ہوں ایک گل سنے گا حضور دے وارث دی گل نائب دی گل اللہ دے ولی دی گل محمد پاک دے عاشق تے غلام دی گل سنے گا تے پاک محمد دی حدیث سمجھ آ جائے گی قربان جاواں عرض کردا سونیا میں نمازا نہیں پڑھنی ہوں اوتھے دے دو دی شرط سی ایتھے ایک دی نہیں کہتا میں اکا نماز نہیں پڑھا گا تو میں چوری بھی نہیں چڈا گا اگر مرید کرنا چاہتے ہو تو کر لو نہیں تو نہیں ہوگا میرے پیر نے فرمایا مرید ہو جا تو میں شرط قبول نے لیکن ایک گل کری سڈیا بھی شرط ہیں سڈیا بھی شرط وہ منے گا تو پھر مرید کرا گا ارد کر سونے دس کی شرط نے آپ فرما نے میری دو شرط جہے گھر میں ہوا گا اتے چوری نہیں اوکھ نماز جدو میں پڑھاوا گا تینوں ضرور پڑھنی پینی ہے جڑے آتے نے ولی کچھ نہیں کر سکتا وے کی کر لگا آپ فرما نے میری دو شرط نے قبول کر لے تیریا میں کر لیا ایک شرط آ چور ہے چوری جائے گا جس گھر کے اندر سن مارے گا جی میں فکیر بیٹھا ویٹے اس گھر چ نہیں جانا انہیں آخیا سرکار کیون ہو سکتا ہے مرشد جتے بیٹھا ہوئے میں چوری کرا شرط منی گئی دجی دجی کی شرط ہے فرمایا جتھے میں نماز پڑھاوا گا پڑھا گا اتے تین پڑھنی پینی ارد کرتا دونوں شرط قبول بیا تویا چلا گیا رات ہوئی آدت کے مطابق سن مارن واسطے گیا ہے سن ماریا سو سن ماریا میرا پیر اندر کمرے میں واقع ہو گئے میں چوری نہیں کرا گا پیشاب بچ گیا اگلے رات پھر گیا پھر سن مارے کسی ہوئے گھر وے پھر اللہ دا چار پائی سے بیٹھا پھر پیشاب بج گیا کوئی ہفتہ ڈنگ اسی طرح لنگیا چوری چھڑا لیپارا اللہ پیر میں چوری نے چھڑا لیے ہوں نماز دی واری آ کرنا جدو نماز وقت ہونا پیر صاحب بیٹھ کے گلو پہ تو وعدہ نماز پڑھنی ہے مرشد نے نماز پڑھا نماز پڑھا مرید نے پیچھو پڑھنی چالی دن جتھے بھی ہوتا سی میرا پیر ان نماز پڑھا سی چالیا دن تو بعد آخر پیر نے چوری بھی چھڑا لئیے نماز بھی پڑھا لئیے توجہ لال بولو سبحان اللہ نہیں سوال آیا کیوں ٹھنڈے بیٹھے جی سوال نہ ہوئے پیسے واپس میں دہال موضوع شروع نہیں کیتا لوگوں وقت نہیں لبتا لوگوں موضوع نہیں لبتا سان وقت نہیں لبتا نال مکن چاہتا ہی نہیں کا دکان ہے ڈیڑھ کروڑ دیا کتاباں نے کوئی تھوڑی گل حکومت دیا لائبریری چینج ہونا ایک مسکین بندہ ہے کھڈی پاؤن والا پنجے بہن والا ادھر ہی لا چڈیا زور جنا لایا توجہ اور کیا کلا جسے کٹ دیا تو پٹ مساوے پہ دل میں ہر گھر پورا کرے کوئی اقبال سننے والا ہونا ہے کوئی سننے والا ہونا کوئی میاں صاحب سننے والا ہونا ہے کوئی کہڑا سننے والا ہونا ہے کوئی یا حضرت بریلوی سنے گا کوئی قرآن سنے گا کوئی حدیث سنے گا کوئی بزرگ کسے سنے گا ہے جی کوئی اکلی دلائل سنے گا کسے پاسوں بھی آئے گا اگر کمی چڈیے تو پھر فقیر نو پتہ ہی کوئی نہیں گل کی ہونا ہے یہ فقیر آخر نہیں مرید ان نال کیوں مرید کیتا ہے ویخنا پیا یہ اپنی تھان سے پیار کا ہے اگلے دن بعد میں چوری بھی چلا لینی ہے نمازا بھی پڑا لینی افسوس یہ ہے کم ظرف ملا کم ظرف ملا اتنے بڑے فقیران دے پرچا کرے نانا یہ کتاباں من نہیں صاف ہوتے یہ کسی مرشد کامل کی نگاہ ہوتے ہیں سڈا سفی سلطان بہو فرما گیا ہے آپ فرماند نے اللہ پڑے بولو سبحان اللہ ہے سنگیا ادھر میں گل سنو اور مطلب میرے پیر نے کسی کافر کو مریل نہیں منہ سمجھتے سن نو بھی حرام سمجھ دے نمانا بھی پنج فرض سمجھ دے پر سستی پیا کرنا ہے سونا نبی اس مرشد ساڈے کا نانا پاک آپ یہ جی حرام سمجھتے سن من کا ساری سستی پیا کرنا ہے چلو کوئی گل نہیں محمد سستی چکنا اس سے بیٹھو دو دو پڑے گا آخر سستو نکل گئی پانچ کی بجائے سات پڑنا سی کی مطلب ادھر بھی شروع ہو گئی تو بھی شروع ہو گئی جہیں خدا کا فرض نہیں سی وہ بھی شروع کر دیتا ہے یہ حکیم کہتے ہیں حکیم کا یہ کام ہوتا ہے مریض کا علاج ویگ کے کرتے ہیں کسی اگر بے وقوف نے تینو حدیث سنانی جہی مسلمانوں کے عقیدے کے خلاف ہو یا حدیث صحیح کوئی نہیں راوی نو پلے لگ گیا ہے اگر وہ مطلب صحیح نہیں نکل سکتا تو سمجھے پھر نبی دا فرمان ہے ہی نہیں کوئی راوی نے جا گیا ہے انہیں کوڑ مار چڈیا ہے اور اگر کوئی مطلب صحیح نکل سکتا ہے تو پھر سمجھ لے یہ غلطی ہوئی بیٹھی ہے جڑا پیش پیا کرتا ہے یہ غلط سمجھی بیٹھا ہے ورنہ مطلب صحیح ہوں ادھر میں مرزائی آخر نے مرزائی لوگ آخر نے تفسیر تر منصور کے اندر امام جلال الدین سیدی رحم اللہ اما ایشا پاک اما ایشا پاک کا قول فرمان لکھیا ہے کہ عربی پر سنانا وا قولو خاتم النبیین ولا تقولوا لا نبی بعد القول المبین القول المبین فی معنی فی تفسیر خاتم النبی جین ابو الحتا جالندری مرزائی کی کتاب وہ لکھ رہا ہے ویکو درے منصور امام جلال الدین نے لکھے ہیں کہ بی بی عائشہ پاک اور فرمایا کہ یہ آخو خاتم النبیین حضور آخری نبی نے لیکن یہ نہ آخیا جی حضور تو بعد نبی کوئی نہیں مرزے آخیا انہیں آخیا دیکھے جی بس اصا بھی تو یہ ادھر ایسا کہنے ہیں حضور آخری نبی نے لیکن یہ نہیں کہتے حضور تو بعد نبی کو نہیں ہے ساڈا آیا وہ کہتے توجہ ہوں مسلمانوں کا عقیدہ کی ہے مسلمانوں کا عقیدہ کی ہے حضور آخری نے حضور تو بعد کوئی نبی پیدا بولو بولو بولو یہ بھاوے کوئی جٹی بی بیٹھی ہوئے مائی کسی دریا کے کنارے تے بھاوے کوئی مفتی بیٹھا ہوئے لاہور یا کراچی کے مرکز دونوں سمجھنے برابر کی کہ نبی سرکار سڈیا تو بعد کوئی نبی آ سکتا یہ ہوں مسلمانوں کا کیلا ہوا کہ نہ بولو ہوں ادھر کی ادھر مائشہ کی گل ہے فرمان قول مرنا ہی پیش کرتے ہیں ہوں آپ جڑا اصول سمجھا کہ کوئی روایت اگر عقیدے کے خلاف آئے گی تو یا سا آخنا روایت غلط ہے تو یا سمجھ آئی کہ نہیں سب کا اتفاق کی جی، جو مسلمانوں کا عقید ہے وہ خلاف کوئی روایت آئے تو کیا ہے روایت غلط ہے راوی نو گلتی لگی لگ سکتی ہے لگنی رہی کا تو کد جا ہے راوی راوی تو رہا پکے جڑے نے غلطی لگ ہاں پاک ذات غلطی تو اللہ دی بولنے نہیں اچھے کا تو دونوں دیا ہے مسلم ہے اصول حدیث والے میں تھوڑا علمی لفظ بھی بول جانا اس واسطے بولنا بھی اگلے کچھ دوسرے یہ نہ سمجھ بھی میرا جٹ جا کوئی جانگڑی جا ہے لفظ ہی پورے نہیں آتے سیدے سارے ٹھیک لفظ ٹھل نے بولنا یہ پتہ ہی کوئی نہیں میں یہ لفظ بھی بول سکنا ادھر کے جوڑے پاک کہ انہوں نے پتہ نہ لگے کا مطلب کی لیکن گل یہ کہ یہ لفظ بول کے روب چاڑنا مقصد نہیں

سمجھو اصول حدیث کا مسئلہ ہے ہر دیکھا تو بن دیا ہے وہ لگ جائیں گے غلط چیز بڑے بڑے مضبوط رابیاں میں ہوں ایسا جی گل نہ میں ایسا ماں کر جی میں پچھلی حدیث ہو دو دو نماز والی سمجھائیے کہ نہیں سچی دسیا جی نہیں سمجھ آئی تو پیسے واپس سچی دسیا جی مار سمجھ آئی نا ہوں یہ سمجھاوا مسلمانوں کا کی ہے حضور تو بعد نبی کوئی یعنی نبی پیدا ہی نہیں ہونا لیکن سنگیا درویگ مسلمانوں کا یہ بھی عقیدہ عیسا علیہ السلام نے آنا یہ سارے منتے ہو کہ نہیں یہ ماننے ہاں جی اسی سردیاں دا موسم آتا ہے نا تے اپنے آپ ہی گرم کپڑے خریدنے لگ پہ ہاں، مفتی نے پوچھنے تو بغیر کدی پوچھے جی جی تیری طبیعت تقاضا کر دی طبیعت مانگتی ہے خود بخود مسلمان روئے زمین دے اپنے عقیدے نو ایویں مانتے ہیں بغیر مفتی دے پوچھن تو گھر بیٹھے پتہ ہے حضرت عیسیٰ ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آؤ گے لیکن سجنا نبوت نویں سروں نہیں لبنی نبوت پہلو مل چکی ہے مسلمان کا کوئی نبی کا مطلب کی بنتا ہے بولو اللہ اللہ ذرا بولو جی سبحان اللہ پہلی گل یہ ہے روایت ثابت کوئی سنت نہیں ہے دوسری گل یہ اگر صحیح ثابت من نہیں جاوے مائشا نے گل کی تو ہوں وہ مطلب کی کولو خلا چمن نبی یہ آخو نبی آخری نے ساڈا نبی آخری نبی نبیا تو بعد حضرشا سے اما ایشا فرما چاہدیاں نہیں جائے حضور تو بعد کوئی نبی نہیں جی مطلب وہ کوئی پورا پہلو حضور تو نبوت لے کے پھر حضور تو بعد بھی نہیں آ

آنا نہیں آنا میں ہے مگر پہلو بن کے آنا حضور تو بعد نہیں بنے گا جو ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی آبادی میرے بعد کوئی نبی نہیں حضور فرماتے ہیں میرے بعد کوئی نبی نہیں اما ایسا فرماتی ہیں نہیں نہ آخو حضور تو بعد کوئی نبی نہیں عجیب گل ہے حضور فرماون میں ایسا نبیاں میرے بعد کوئی نبی نہیں لا نبی آبادی حضور فرما اما ایسا فرما نے نہ آخو یہ گل کتنے نہیں کوئی گھر والے پہ آخر کہ نہ آخو تو سید لمبے آخر فرما دے آخو حضور آخر آخو اور مرزائی سوال اٹھاوے تو تو حیران ہو کے منہ ویکتا رہے کی جواب ہزور متیاں سن سید لمبیا متیاں سانو پھر کسی بھی گمراہ والوں گل اٹھے تو جواب تک آنا چاہیے ناسا توڑ جواب ہونا چاہیے ہاں ایک دو دن دند توڑ

مطلب یہ ہوئی ہے اما ایشا وچلا مانا سمجھایا چاہیے سن کہ لا نبی نے جڑا فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں وہ مطلب اما ایشا دسنا چاہدیا سن کہ یہ سمجھا پہلو پڑھ کے بعد جاؤنا نہیں نانا یہ مطلب یہ ہوئی ہے ہزور تو بعد کسی نبی پڑھتا نہیں حضرت عیسا نے آنا ہے لہذا خبردار لا نبی آبادی سن کے یہ نہ سمجھ بیٹھے نہیں آنا کدھر عقیدہ نہ خراب ہو جائے معلوم ہو جاؤ اما شاہ فرمان نبی فرمان کی تفسیر گل سواد نہ آئے پیسے واپس سچی اگلی گلڈی این بھول کیسے ہزور کسی کو پڑھے پڑھے سوائے کسی کو بولو حضور امی نے انداز حسین حسینا نو اللہ سکھانے نہیں پہ محمد جیسے پڑھانے نہیں محمد نحن امه الاميه رواه البخاري ومسلم متفق عليه بخاری و مسلم کی اتفاقی روایت اور حدیث صحیح لوہے تو سبحان اللہ حضور نے فرمایا نانا امت اور امیا لانا تم بولا نا سب آسان پڑھ مت ان پڑھ لوگ آسان پڑھ لوگ نہ لکھنے کی لکھنے نہ نہاب کرنے وہ نیا گانے ہر رات جنہوں

کیوں کیوں رسول ان ان بھیجیا ہوے ہوے ہوے سب سب تو تو اونچا پیارا تے محبوب ایڈا اونچا اچا نشانہ والا سب نبی جنہاں دا ذکر بھی کرتے رہے جنہاں دیاں تعریفاں بھی کرتے رہے امت نو تعریفاں کر کر کے تے امت اپنی نو تو محدود کرتے رہے شان والا امت ان پڑھ سبحان اللہ امت کی چڑی سو ہوں ایک نقدار میں کر دینا کردر ویل سجنا ایک شیشا ایک شیشا چمکدہ ہوئے اجلا ਤਸਵੀਰ ਵਖਾਣੀ ਸੌਖੀ ਏ ساڈا شان ہی تحکی عام میڈم کس بھی ہے آپ کسی ماتا کی شام آپ کی شام وہ جو ہے بل بل بول پڑھیا نو پڑھا کام تو یہ اور پھر عجیب سوال کہ انپڑا نو پڑھاوے ان شیشیا نو چمکاوے جہے چمکتے پے نے انہوں کو بھی اگاہ لے جائے بولو سبحان اتنے سارا امام آل سنت بولیا ہے ایمان آلے سندر بولیا سب چمک والے جلو میں چمکا کیے سب چمک والے

دوران کسی بندے سوال کیا علم ناش کا مسئلہ اور عین والا اور اول کا مسئلہ علم بہت مشکل مسئلہ ہے انہیں سوال کیا سدکے جا جا لکھنا سی نہ حساب کرتا سی انہیں سوال کیا ہے محمد باغ کے ان پڑھ نے ممبر دے کھلوتیا ایک جملہ بول کے جواب دے دیتا ہے پھر تقریر جاری فرما سبحان سبحان سبحان اللہ اللہ توجہ فرمائی تقریباً مہانند اللہ سب چمک والے گزرو میں چمکا کیے سب چمک والے گزروں میں چمکا کیے سب چمک والے

کس بندے کی گل سنا شاہ علی اس بیٹے جنہوں لوگ آدھے ہیں امام حلیف حالانکہ امام حلیف نام کا کوئی پتر نہیں نام محمد اما اما کی نسبت ہنفیا سے کیونکہ قبیلے برادری تھی ہنفی حنیفا حنیفا قبیلے بھی سی ہنفیا انہوں نے آخیا جا محمد بن ہنفیا یعنی ہنفیا فاطمہ دا پتر محمد یہ کون شالی کا دوسرے گھر والے بچوں بیٹا ہے اور اتنا عظمت آ رہا ہے کہ سونے محمد نے فرمایا علی تین اللہ میرے جان تو بعد پتر دے گا اس کا نام محمد رکھی کنیت ابو القاسم رکھی جی مینو آخر ابو القاسم اس پتر نو آخر ابو القاسم سبحان اللہ مطلب سمجھے مدینے کے کی نظر تو نظر میں بعد تیرا پتر ہوئے گا نام کاش کر میرا بیٹا بھی کر ہے وہ ہونا لہٰذا

اللہ اور انہوں نے پھر ادب تو سب کے جانا ادب تو سب کے جانا کسے آخر کسے آخر محمد دسو تو صحیح علی جدھر کرتے ہیں تنوع کرتے ہیں حسن حسین گل سنا چڑا پوری کسے آخر شاہ شادی نے بھی بھیج کر نارے بغیر جی۔ جس نے مر جانا ہے تو نعرے مارتے مارتے مر جاؤ میں گوڑ مر جاؤں گل نہیں سر لڑ دور کا نعرہ مارو بس بس اس سونے کے نام دے سکتے سر بخشے جائے گے توجہ ہے جواب دیتا میرے امام محمد بن جی؟ سوال کی سیرت سونے جتھے بھی کرتے ہیں شاہ علی تمہوں کرتے ہیں حسن حسین کو کیوں نہیں بھیجتے ہوں دیکھ جواب ہے کس ختم کا روئے زمین کٹھی ہو جائے سونا جواب نہیں لگ سکتی آپ نے فرمایا حسن حسین علی کے دو رخسار میں ہاتھ اپنے باپ کا ہاتھ نال ہمیشہ منہ بچائی جائے سب چمک دے وہ سجنا سجنا ہے حضرت پاک نے جواب جڑا دتا سی گل سدک جان سدکے جا پاک محمد دے پاک محمد دے دے در کتیاں دو سبحان سبحان اللہ اللہ پاک بڑا جڑا جناب ارشاد فرمایا یہ میں گل اس واسطے کی کئی لوگ آخر نے سب سے جا بی بی پاک کو تو تو تو تو تو غیرت کے خلاف گیا تو جڑی فرمائی غیرت کے خلاف گل کسی بھی بہن کے متعلق نہیں اقبال بول گیا ساڈا اقبال فرمانا سنے گا اقبال کون کو یہ انجمن ہی بدل گئی ہے سنے گا اقبال کون کو یہ انجمن ہی بدل گئی ہے چودہ سال پیشہ پرانا ہونا ایمان لگتا ہے نمے ہوں جاؤ ایمان تو فارغ ہوں جاؤ ایمان تو ویلے ہوں جاؤ پرانے ہوں نال پڑتے جاؤ محمد کریم کی غیرت کی گل سنا لگا تشریف فرما نے حضرت سیدہ ام سلمہ پاک دے نال انہاں دے چاچے مامے دا پتر چاچے مامے دا پتر مگر غیر غیر محرم ہوندا ہے او ان کے کوئی گل کیتی سو گل کیتی تو گھر دے بارے تو چاچے مامے اپنے رشتہ اپنے دے بارے کھڑے لو گھر جے میں بندا کھڑتا ہے کھڑے لو گل کیتی غیر محرم سی غیر محرم سی اے ہلور سکار گھر والے سامنے گلا نام لال ویس رہے ہلور فربانے تیر اج تو بعد میں اپنے گھر والوں تینوں گل کرتا نہ ویسا سنے گا اقبال

اللہ نے سوا لاکھ نبی کوئی اچھ نہیں بھیجا جڑا بیرت تو خالی ہو گیا اور ہر زمانے میں سوا لاکھ بلی ہو گئے یعنی سوا لاکھ بلی ضرور ہو گئے بات جا رہے تھے مالک کی مرضی لیکن سوا لاکھ تو کٹنا نہیں سوا لاکھ نبی سوا لاکھ صحابی سوا لاکھ ولی کوئی ایسا نہیں ہوا جیڑا بغیرت قدرت فیل Hola. کے سارے زندہ باد جو ہے قسم و ذات نے کر گیا نا وہ دین اسی سنانے ہیں جڑا سوا لکھ نبیا کو آیا ہاں، ساری گل جہی ہے وہ یہ کسی دی سوا لکھ نبی ایویں ہو گئے سارے صحابہ ایویں ہو گے اہل بیت ایویں ہو گے ولی سارے ایویں ہو گے سبحان اللہ امام سارے ایویں ہو گے بے شک میرے موضوع خود پتہ نہیں کنے کنے گھنٹے موضوع نے لیکن <clears throat> چلو اشارہ کافی اس تطرادن بات آ جاتی ہے بات سے بات نکل جاتی ہے اور نکل گئی لیکن میں گل یہ کر رہا سا اما عائشہ پاک کا فرمان اگر صحیح ہو تو پھر مطلب یہ کہ میاں یہ نہ سمجھا جی حضور نے فرمایا لا نبی آبادی تو پھر کھٹوں پرانے پہلو بنے وہ بھی نہیں آؤ گے نہ پہلو بڑے حضرت عیسا آن گے مطلب یہ نو نہیں آنا نو نہیں آنا نہیں آنا ہوں ایمان دس اس بدلے عقیدہ نہیں بدلیا اصل بدل کے عقیدے کے مطابق مسلمانوں کا عقیدہ ہوتا ہے وہ خلاف اگر کوئی آیت بھی پیش کرے نا تو اصل آخا گے بائے نیا چھوٹا منہ بڑی بات کر رہا مسلمان دنیا کے غلط نہیں ہو سکتے تو غلط ہو رہا ہے اگر یہ مسئلہ سمجھ نہیں آیا ہمارے بھی نال ہوتی ہے اللہ نے بندیاں جب دوالی ہوتی ہے ڈول کے

لیکن موضوع دیا اور دو گلا میں سنا دینا ضروری وعدہ ہوا ہے تو میں پورا کر سکتا میں کو سمجھو خاتم نبوت خاتم النبی خاتم خاتم یہ الفاظ مختلف نے اصل جب مطلب کھڑنے کوئی تھی آخری نبی ہونا حضور تو بعد کوئی نبی پیدا یہ ہوں پہلو سمجھا بیٹھا اس ختم نبوت کے دو مانے نے آخری ہونے کے دو مانے نے ایک مانا اسلامی ایک فلسفی ایک اسلامی ایک فلسفی ایک مسلمانوں کا ایک یونان کے کافر کا یونان کے کافر کا ایک مان ہے ایک مسلمانوں کا ایک ختم نبوت کا معنی اسلامی ہے ایک فلسفی ہے یہ وہ مسئلہ ہے کہ جس کو مفتی اکثر نہیں جانتے شیخ الحدیث نہیں جانتے بیٹھ کے ہکے بکے ہو جان جدو سنن گے میں وہ سمجھا سبحان اللہ سبحان اللہ نہ سمجھاوا تو پھر سبحان اللہ اسلامی مانا کوئی سمجھ آ گیا

دلیل واسطے نہیں پہ دینا پہلو میں چکا ہوں جہاں مسئلہ کی کا مسلمانوں کا سارا کٹھا ہوئے وہ واسطے دلیل لبن کی لوڑ ہے ہی نہیں مسلمانوں کا کٹھا ہونا اس گل سے خود دلیل جڑا وہ خلاف بولے پگا کمینا دلیل پک گئے بے شک سونے نے انہوں سمجھایا اپنے رنگ حضور بخاری نے کہہ اچھے حدیث کی کتابوں کو نے کٹیاں چھپی الکتب الستہ الکتب الستہ اتر گیا الکتب الستہ بخاری شریف مسلم شریف ابو داؤد شریف ترمذی شریف نسائی شریف ابن ماجہ شریف اس کے اکٹھے وقت تھوڑا چیڑی کے کر اربی عبارتیں بھی فرمایا میں محمد اور پچھلے نبیوں نے مثال کی دی فرمایا بنا کوئی بندہ گھر بنا

نبی وہ اٹمے محمد اور میں آفری ہاں۔ ہوں کسی نبی واسطے اس خدا بڑائی عمارت ہے ہے فرمایا مسئلہ جی مکان تیار تھان سے یہ مطلب یہ نکلیا خدا کی پڑھائی عمارت میں پوری ہو گئی بڑھ گیا اس میں خدا والے پاس نہیں آ رہا

حضور نے فرمایا تین جھوٹے کساب دجال نبوت کے دعوے دار اٹھن کے میں محمد تو بعد میں تاریخ نال وہ بھی دس سکنا ہر دور میں کھے دجال اٹھیا تو کدو شروع ہوا دس دینا وا نامدار کے دور پہلا کبھی سٹیا سی ابن سیاد جنو صافی صافی کہتے سن یہ جی حضور نے کی وہ میں اگلے کال پرسوں پنڈی اسلام والے موجود وضاحت اتنے نہیں سنا سکتا نہیں تو سمیر ہو جائے قاضی صاحب فرماتے سن کہ میں تھک دیں جی میں عجیب گل ہے آپ یہ ویلے بہ بہ کے توجہ ہے سونا سبحان اللہ لگ رہا میرا بھی نہیں تھکن کے میں رات بھی بولیا جمع بھی پڑھایا سفر بھی کیا بولنا پیا اللہ پاک منظور ہے میں بولنا پیا اچھا گل سمجھا نے ہوں کی عرض کی میں کی بول رہا سرکار دیتی مثال حضور نے کی دیتی مثال ٹھیک ہے بزرگ نے بزرگ نے حضور کی مثال تو پھر مثال کٹیاں پھر مثال کٹیا آلہ حضرت فرماندہ بریلوی فرماندہ حضور تو بعد نبی کیوں نہیں آ سکتا فرمایا اس واسطے نہیں آ سکتا توجہ جس طرح کے فلان کا باغ ہوئے فل لگتے رہ لگتے رہ باغ دا ہوس فلا منگے میں پورا نہیں ہویا نکلو ہو رہا ہو رہا ہو رہا ہو آخری فل آئے ایسا آئے کہ باغ دے اندر کوئی تھان کسی فل بھی چھٹی نہ وہ فل ایڈا سونا تو چیتی ہو فرمایا فل نبی سن سونے سونے نبی تو بہت فل اگتے رہے چمنستان رسالت میں گلشن رسالت میں گلشن نبوت میں پھول کھلتے رہے لیکن باغ مانگتا تھا ابھی حسن تیرا پورا نہیں ہوا آؤ میں ہو رہا ہو رہا ہو حضرت عیسیٰ تک آ گئے باغ آ گیا میرا حکم پورا نہیں ہوا ہالے ہو جب محمد پاک پل بن کے کھلے نے کائنات تو اس کائنات کے باغ نے آخیا بس یہ ایسا فل آیا ہوں فل اکڑ کی لوڑ ہی کوئی توجہ سبحان اللہ اللہ پیر باہو بول گیا توجہ ہے پیر باہو اپنے رنگ مثال دے گیا وہ آدھا سارے نبی تارے محمد چل رہے تارے چمک رہے آپ اپنی کرنا سٹ لے جی جی ہوں پر جسے چل چڑھ رہا ہے تارے لوگ باؤ سلطان اپنی زبان فرماؤں گا سناؤ زبان نال دوسرے نبی تارے بن کے اپنی زبان نال کی چی چڑ بچا چی چڑ بولو موٹ پہلو موٹا اصل پہلو ٹھیک ہے ہوں موٹ دا وقت پہلو شاخا دا وقت بعد اگر شاخا شاخا مٹھ لبن شروع کریے شاخا شاخا تو شروع کرنا پینا شاخ دیکھی نظر پی شاخ تے ٹہنی ارادہ ہوا یہ مٹھ لبیے کتوں اتوں پچھا ہٹا گے ہٹ دے شاخ تو ٹہنا ٹہنے تو کردیا کردیا تھبے مٹ مڑ جا تھبا بھر گیا اتے آئے وہ اتوں نکلی ہوں گل سمجھا نے جی اتوں شروع کرو وہ اصل لبن شاخ بھی مڑ آخری بنتا مٹ کیونکہ ادو شروع کیتا ہے ہوں وقت لبن دے لبن چ وقت پہلا شاخ دے آخر

خرا ہوں سورج کا لگن پہ سواوا بات سوا مٹ لگن شروع کرو سوا ویچیا سورج نہیں ویچیا اتوں شروع کر کے سواد خان

اوتھے تک پہنچنا تو بعد یہ مطلب یہ نکلیا کہ فرا جدو اصل تلاش کرن لگو گے یہ وقت پہلو ہونا ہے وہ وقت یہ گل سمجھ نہیں آئی میں تقریباً اس ڈر بارے کو تکلیف یا واقعی سمجھ آ گیا ہوں یہ پتا نہیں کہ چشتی نے کتنا مشکل مسئلہ دنیا کا ان دو مثال میں سمجھا میں ایسا کہہ سکتا میں لفظ دس دینا ادھر دیکھو میں لفظ دس دینا ایک ہوتا ہے ماں برساؤ ایک ہوتا ہے ماں اور علم کی زبان ہے منطق کے فلسفے کی زبان ہے ہاں جی حضور دے جوڑے پاک کا صدقہ سارے گورنے نے سٹ اور میں گل کیا کرنا ایک ہوتا ہے

ساتھ پر ہوتی ہے تمام قصہ قصہ پر ہوتا ہے میں تمام قصہ کے لفظ کڈا آسان کیتا ہے کہ لگا توجہ نہیں وہ یہ مسئلہ دوسرے مفتیاں پوچھ حضرت جی یہ ہر بلحر کا قصہ واسط پر تمام ہوتا ہے یہ ذرا کیا مسئلہ

مسئلہ ختم نبوت کا مرزے کمینے نے مرزے کمینے نے وہ دی نسل نے اور اس کے ساتھ کے ہم نواؤں نے اس کے ساتھ میں اس سے زیادہ وضاحت نہیں کر سکتا الہاقل تک اشارہ عقل مند کو اشارہ کافی ہوتا ہے اس کے ہم نواؤں نے جو مانا کیا ختم نبو وہ یہ کیا یہ فلسفی مانا ہے کہ کہ ہر فرادا مٹھ لگو جدو لبن ٹرو گے تو مٹھ تک بعد ہی پہنچو گے لہذا وہ آخری بنے گا شاخ پہلی بنے گی وہ آخری بنے گا حالانکہ جی بنن دیکھو تو مٹھ کا پہلو بننا ہے تو شاخ لگا دے شاخ ہوں اگلی گل سوچو سمجھو کی آخنا چاہنا کئی کبھی مرزے مرزے سم اسلام کے سکیدے نو بگاڑن والے انگریزی جٹوا نے پتا کی کیا تو سب

ہوں کھا جنجیر لکڑ پتہ نہیں لگ لیکن حضور سے جوڑے باغ کا سنگا جی کسی نو اک ہوگی نا لب کا چورا جا کر ہاں۔ خیر کدھر کوشش لگا نگل تیری ہے کٹ گیا وہ مارتا میں کون تک تین نہ لے جا میرے چشتی لال سمجھ آ رہی ادھر دیکھو سکیو سڈے نبی آخری نے سڈے نبی آخری جڑا پہلو دسیا جنہوں ہر مسلمان وہ مطلب یہ حضور تو بعد کوئی نبی پیدا یہ اسلامی مانا فلسفے والا کفر والا مانا وہ کی وہ آدھے جی یہ کر لو یہ کر لو حضور اصل باقی نبیا نو فرا بناؤ حضور اصل نے نبیا نو بناو بنا ہلور نے نبوت باقی نو شاخ بنا لو سلسلہ نبوت کا حضور تو بعد چلا لو آخو ہزارہ پیدا ہو سکتے ہیں پیدا ہو سکتے ہیں آگے پیدا ہو سوال اٹھیا جی آخر پیدا ہون گے تو پھر حضور آخری نہیں لیں گے پھر انہیں مکر کیتا شیطانی کیتی پلیتی وکھائی کیا پھیری ماری انہیں آخیا ان کر لو آ جڑا فلسفے والا بہانا کھلائے یہ کر لو آخری دا ملنے کی نبوت یہ ہے شاخ نبی پاک کی نبوت یہ ہے موٹو ایتو شروع کرو خراب ہو گئے مرزے تو آخو یہ نبوت کتوں اس یہ کے پیچھے بہو خورا پٹلیا پٹلیا حضور تک جا چلو گے لہذا انہیں آخیا حضور اصلی نبی نے میں حضور دا تجلا ہاں ہزور کا چمکارا ہاں میں پیچھے پو تے سورج کے بعد پہنچو گے حضور آخری بھی ہے میں نبی بھی رہا بکواس کرنے والے کفر پکڑ والے انہیں یہ آخیا وہ سن لے امام اہل سنت دے قربان جاوا انہوں کی بصیرت سڈے امام آلما کی بصیرت میرے لیے ورگیا ان پہنچ گئے انہیں آخیا یہ فلسفے کا کفر ہے کفر ہے سمجھتے ہیں وہ کیا ہے حضور کے بعد کوئی پیدا ہی نہیں ہو سبحان اللہ جی میں اصل نے میں وہ سورج نے میں کرنا کرنا نے جنیا مرضی کرنا ہو جا ہو جاؤ حضور آخری رہن گے وہ کیوں کڑمے اگے آخری زمانہ وہ ہے ہی نہیں جڑا تسان کرتے وہ ہے ہی نہیں جڑا صحابہ نے کیتا ہے وہ ہے ہی نہیں جڑا علی پاک کیتا ہے وہ ہے ہی نہیں جڑا امام نے کیتا ہے وہ ہے ہی نہیں جڑا بابے فرید کیتا ہے وہ ہے ہی نہیں جڑا تبیرے شریف والے پتوجا کیتا ہے وہ ہے ہی نہیں جڑا ساڈے قبلہ عالم نے کیتا ہے وہ ہے ہی نہیں وہ کیڑا مان ہے کہ وہ مان ہے یونانا اصا کیا نہیں ہے شیطان چکر باغ کے پتروں چکر بندے نہ بےچارے سارے نہ سمجھ بزاج نہ بلارج نہ تمامیت کسا کو سمجھے پر اس سزاد کو سب کے جمع جا اوکھی اوکھی گل سوکھی کر کے سمجھا اور سچی یہ گل حضور دے جوڑے پال کا صدقہ میں اس سے اس سے زیادہ ننگا نہیں بول سکتا زیادہ واضح نہیں بول سکتا لیکن اتنا کافی ہے کہ سمجھ آ گئی اگر نہیں آئی تو دسو اج نے جڑے قائد بنے پھرتے نے قوم دے میں چشتی چھ کتاباں اتنے سر کے آپ کیا نام اگر یہ ہوئی جی ذات سے بے لال کا قصہ وہ میں سمجھا دیں میں نیوی تھان بہ جاؤں اور سونے سے میں گل جی کرنا چاہنا جن یہ مانا کیتا آخری دا انہیں فاٹک کھول دیتا نبوت کا وہ آدھا ہزار بھی ہزور تو بعد ہو جان ہزور آخری رہن گے گیا کیوں تھی رو دو ایک مرزے وہ آدھے ہزار ہو سکتے جڑا مرضی ہوگا اپنی سال کیوں حضور آخری نے آخر کیوں آخری توجہ نہیں فرمائی نہیں لیکن تین پہلو نقطہ سمجھایا کہ اسلام دین نو اوے مننا جی پوری دنیا دے مسلمان من چکے نے اگر وہ خلاف کوئی ملا بولے گا تو ایمان تو خارج وہ اپنے ایمان نے خیر بنا لے دین وہی ہے جنہوں سارے مسلمان منگے نے جیویں منگے نے وہ مننا ضروری ہے عقیدے کی زبان میں کیا کہتے ہیں تعویل پھر تک آج مجھے میں تفریح شرح مقاصد امام تفتردانے کی جی۔ شرح مقاصد امام تفتردانے کی میں کیڑیاں کیڑیاں کی دیا کتاباں گنا تعبیر فرقت نیاد مجھے میں کفر لفظ علمی نے آسان کیتا ہے کی کہ جیویں مسلمان منتے ہیں اوویں مننا پڑتا ہے جی اپنی طرفوں کوئی ہور کٹے گا مطلب کافر ہو بیٹھے گا مسلمانوں کا عقیدہ نہیں بدل سکتا علم کی بات کو پھر آسان اگر نہیں سمجھ آئی تو دس دس دس بولو سبحان اللہ ہوں اتنے گل کرا لگا آخری جملہ اجازت چاہ تین طبقے تین طبقے بھائی سمجھو ہے یار خلل نہ پا لیا میرے اعلان کا مطلب نہیں کہ تصویر چوٹنا شروع ہو جائے

ہزور بعد نی ہو جی آخری رہن گے ماڑا وہ فلسفے والا کرتے ہیں ادھر لگو گے گے انہوں لو نبی پاک تو بعد لگو نبی ہونے چیز اختیار لوگوں کی مرضی نبی جی شریعت نو مرضی بدل لین کفر اسلام بنا لین اسلام کفر بنا لین زنا حلال کر لین شراب حلال کر لین جیڑی شہ مرضی جائز کر جیڑی شہ مرضی حرام کرن انہوں اختیار ہے اکٹھے ہو گئے ووٹر چلو وہ حرام نو حلال کر حلال نو حرام کر جائز نو نجائز کر نجائز نو جائز کر شریعت نو جویں مرضی بدل لے انہاں نو آکھیا جاندا نبوت رو باطل کرن والے نبی مسلمان کون ہے جڑا اے سمجھے نبی دا دین بدل سکدا نہیں ساری خدائیت پاسے ہو جاوے محمد دا دین بدل نہیں سکدا بدل خارج ہو جانے نبی کا دین گمبھیر نہیں ہو کر کے ماما نے لکھا کسی نسک پر خلاف ہی ہو سکتا لا يجوز سکھا نہ خلاف النص نص کے برخلاف اجماع نہیں ہو سکتا مطلب کیا ہے نبی شریعت بدل نہیں سکتی جڑا نبیاں دیا شریعت اپنی مرضی نال بدلے اور بدلنا جائز سمجھے ایک اللہ تعالی معافی دے جنا کرتا ہے پیا لیکن جنا نو حرام سمجھے پہلو بھی سمجھا چکے ہیں شراب پیتا ہے حرام سمجھے مسلمان رہ گا جی جی نماز نہیں پڑھتا نہ پڑھنے نو حرام سمجھے مسلمان رہ گا حضور آخری نبی نے حضور سمجھے آخری اگر سمجھ مینو یا کسی نو اختیار ہے ہزور نو آخری نہ منے تو ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں مسلمان نہیں جائے جی، جی۔ مسلمان نہیں ہو مسلمان ہونے کے لیے شرط ہے دین دے اندر تبدیلی کی سمجھے ہوں تر گروہ ہو گئے تر ٹولے بن گئے ایک ٹولا بنیا دعوے کرنے والا وہ اسلام کا کوئی تعلق نہیں انہوں کہ مدعی نے نبوت ایک ٹولا ہے جو یہ سمجھے کہ حضور تو بعد نبوت کھلی جنہوں مرضی لبے لب سکتی ہے جہاں مرضی دعوی کرے کر سکتا ہے کیوں مانا وہی آ فخص پہ والا جڑا سمجھا بیٹھا ہے مڑ بھی آخری رہن گے یہ اس کو بھی بد کر رہے پہلے تو یہ اس کو بد کر رہے کیوں انہیں دعوی کیتا ہے انہیں تو پھر فاٹک کھول دیتا ہے سب جیڑا مرضی اٹھے وہ تو زمین اپنے تک محدود دیتے ہیں تو سارے واسطے اور تیسرا یہ دونوں تو خطرناک ہے کہڑا جڑا یہ آخ کہ جو ہے نا یہ جی مرضی بدل لو یہ انہوں تینوں تو خطرناک سجنوں دین پر ووٹنگ نہیں ہو سکتی دین مسئلہ دین چیز ہی ایسی ہوتی ہے اس پر ووٹنگ نہیں ہو سکتی ووٹنگ اس کام سے ہوتی ہے جہد تبدیلی کی گنجائش ہوئے اختیار ہوئے اور توجہ ہے جیڑی جہد یقین نہ ہوئے ابہام ہوئے اختیار ہوئے اتنے ہوتی ہے ووٹنگ اور جتھے مثلا دنیا کے کم ہیں سڑک بنا چاہیے کہ نہیں روڈ ہونا چاہیے ہسپتال ہونا چاہیے جی، فلانی شہ ہونی چاہیے جنوب کہ فلانی کام سمجھ نہیں لگی دنیاوی کام جنہوں کہ انتم اعلم لمبے امور دنیا کم کہہ کے سونے لگی جنہوں نے اشارہ یہ ہو دنیا لیکن دین ایک ایسی چیز ہے جس پر ووٹ کیونکہ ووٹ ہمیشہ اتنے ہونے جتنے تبدیلی کی گنجائش ہوگی مسل میں مثال دینا کسی بندے نے اپنے پیو کے ووٹ کرانے نے کیا میرا ہے کہ نہیں یہ ہونا چاہیے میرا پیو کہ نہیں یہ ووٹ کرائے گا کوئی بولو بولو کیوں بدل بتاؤں سر روزگار بند کے تو کیوں نہ ہو سمجھ لگی رے میں ووٹوں سے نہیں روکتا لیکن ووٹوں کو بے لگام نہیں دیکھ سکتا یہ بھی ٹی کہ دین والے پاس ہی ووٹ ہو جی نہیں ہونا چاہیے اچھا دین نہیں ہونا چاہیے یہ پوچھنے یہ پوچھنے یہ پوچھنے بندہ مسلمان نہیں او بھائی میرے دین کو ہر صورت میں ماننا پڑتا ہے چاہے وہ حق ووٹ ہوم سے پاوے اس کو ماننا پڑتا ہے اس پر چلنا پڑتا ہے جیڑا سمجھے دیتے ووٹ ہو سکتے ہیں وہ خود مان تو فارغ ہو جاتا ہے منن ایمان تو فارغ ہو جاتا ہے پھر آخنا جا کے اسمبلی چل گل کریں گے گل تو تا کرے نا دین تیرے نال جاوے دین آتا ہے میں اتے جا نہیں سکتا اتے تو جاتی ہے دنیا جی تینو ادھر بھی شہ بنا گا تو میں تیرے کو پچھاڑ جانا توجہ نہیں فرمائی ایک ہوں دھد ایک ہوں نالی کا پانی کسی دنیا کے کونے کے انج ووٹ ہوئے نا کہ دھد پینا چاہیے کہ نالی کا پانی پینا دنیا کے کسی نکر سے ووٹ پا کی ہونا چاہیے دھد پینا چاہیے کہ نالی کا پانی کدی ووٹ ہوتے ہیں اگر کوئی یہ سابق دے آؤ الیکشن کرائے تو کی آخو گے افسوس ہے دھد ہر صورت ضروری سمجھنا ہے تیرے غیر ضروری صرف نبی کا دین ووٹ سننا جیڑا ملا ووٹ کی دعوت دے دین کے لیے اس کو کہو مولوی صاحب یا ایمان نیا کرو یا دماغ کا علاج کرو آپ کا لگتا پورے ہل گئے نے تو توجہ ہے

میں چلو میں بنا لینا کی زبان بول رہا مر فصلیں میں سن لا گیم آتے جاؤں گے دین کی گل کریں گے میں اگو بیٹھے وہ دین جانتے نے کہ نہیں وہ دین مانتے نے کہ نہیں جی وہ نہیں جانتے تو نہیں مانتے تو دسو وہ کون نے جڑا دین نہ جانے نہ منے وہ کون ہوتا ہے تے جی وہ جانتے منتے نہیں تو ہی بڑے لین چلے لو اس منفصلے کا بھی جواب دیں تزیم الفصل اس کو کہتے ہیں نا جس کے اندر ہر فر تربیت ہوتا ہے کہ مطلب کوئی یا این تے یا این یا دو سہولت نے یا این تے یا این یہ منفی والے کہتے ہیں منفاصل اسے منفاصل کی میں گل کر کرنا اس چھٹو منفاصل سیدھے سادے لفظ جانے اسی دو سہولت بنا سکھا دو اگلے جانتے نے کہ جی نہیں جی وہ جانتے نہیں دسو کون جڑا اسلام نہ جا رہے وہ کون دسو وہ کون عجیب گل لیا میں تو انہیں اگلے کا بھی ہرایا انہوں نے گسا نہیں ہاں۔ لگتا بھی بول بھی کہی کی جاتا انہوں نے بچ لگنا چاہیے بھی تو سانو مانو خارج کی یہ مطلب ہے اچھا کتری بیٹھے انہوں نے گسا لگنا چاہیے جو کوئی منہ بولتا ہے پتہ نہیں لگتا ہے یہ دنیا تو ایڈی سمجھ مک گئی جی وہ جانتے ہیں نہیں جانتے کون پھر جی جانتے ہیں تو کی چلے Yeah. سارا کلندر بولے قربان جاوا کلندر کی گل سنا جا اور میرے علی گول کی بھی گل سنا رہے ہو جب میرے علی گول آئے گئے امیدوار آئے Thank you. آپ فرما نے ان چیزوں کا اسلام نال کوئی تعلق نہیں میں اپنے مریدوں گمراہی کا نہیں دکھا سکتا اگر میرے لیے سونے کی گل میرے مریض کتاب اور کلندر ساڈا بولے ساڈا اقبال بولے دسا اچھا سجڑو آخری گل یہ دسو یہ دسو سنگیو اگ جو بڑھتی ہوئے اگ لگ جائے واسطے پانی استعمال کرنا پہنا یا پٹرول جے کوئی بچارا کر فر کے پیپے آخیا بجانا پیا تو سٹی جائے پٹرول مڑ گئی کہ بچ جائے گی

وہ ودتے پے اگو نتیجہ کی پہ نکلتا ہے مسلمان مرتے پے ترونجا سن ترونجا تحریک ختم نبوت چلی سی ایک روایت مینو بیان ہوئی ہے چالی ہزار بندہ قتل ہوا مسلمانوں کا مرزائی کے پیچھے ایک روایت ہے جی دو لاکھ قتل بھی ہوئے ایک مسلمان اٹھے اذان دین لگا پچھو گولی بجی انہیں آ گیا اللہ اکبر اللہ اکبر تکبیر گولی بار گئی دوسرا اٹھیا انہیں آخیا شہد اللہ پچھو گولی بار گئی تیسرا اٹھیا انہیں آخیا شہد اللہ محمد رسول پٹرول پان والے پٹرول پایا تاکہ جی کافر قرار دے دیے گئے وہ کافر تو پہلے سن قرار نہ بھی دے تمیز نہیں بہت شوق سنتے تھے پہلو میں دل کا جو چیرا تو ایک قطرہ ہے پھول کا نکلا وہ کالا جا بھی چن کر ایک قطرہ ہی جی، یار یہ ہار بھائی این سمجھ رہے کہ میں حیران ہونا این سمجھ رہے کہ جا کے جو جی کافر قرار دے دو ادھر دیکھ کافر قرار دینا یہ حکم شرعی ہے حکم شرعی بتانا عالموں کا کام ہے حکومت کا کام حکم شرع کا بتانا نہیں ہوتا حکم شرع کے مطابق سزا دینا ہوتا ہے من ارتدان بھی نہیں فکلو حضور نے فرمایا جو اپنے دین سے پھرے اس کو قتل کر دو توجہ ہے انہوں نے باقی رکھے وہ الٹا محفوظ ہو گئے محفوظ ہندو ہندو کی قدر بن گئی انہوں نے کہ دو لکھ مسلمان مرے انہوں نے ایک بھی کچھ نہیں ہوا قسم خدا دی کر کے نا انہوں نے خون کا بدلا ہی واپس لے لیں نا دو لکھ بندے دے مقابلے میں دو لکھ ادھر ختم ہوتا تو نتیجہ نکلنا سی مرزائی ایک بھی لیکن افسوس ہے کہ دو لکھ دا خون برباد ہوا ہاں؟ چالی پنجا ہوں چلے گئے کی ہوا مول کدھر گیا یہ کتے مرے کیا ہوتا ہے اس کے کفر میں شک کرنے والا کافر ہو جاتا ہے کوئی چیز نہیں تھا لیکن جی، کہڑے کہڑے راز کھول میرے آدھے سر فریا سر فریا بندہ لیکن اللہ سونے فضل نال ایسا سر فریا ہے سر فریا تو سر سیدے کر دینا ہاں۔ کہنا بیٹھے ہوں میں باس کرائی حضرت یہ سڈا کمال نہیں حق کا حق کسی نکلے چھوٹے منہ چ نکلے تو وڈے نو مننا پہ کلندر ساڈا اقبال فرماتا شیر فرماتا جانا چاہتا ہوں کلندر فرماتا

مفکر آخر جنو مفکر نے فکر مفکر کی فکر سے چلو فساد نہیں پہن لگا اچھا لڑن والے نہیں اور سنگیو سنو اصل لگن والے نہیں اصل لوگوں پریشان کرنے والے نہیں مسافر پریشان کرنے والے نہیں سمجھو مسافر پریشان کرنے والے نہیں مسافر کی دنیا کے مسلمانوں کی پریشانی نو دور کرنے والے ہیں سبحان اللہ

صاحب خواجہ گرمی سازت گرمی ساپ ربنا آتنا في الدنيا حسنة حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار اللهم يا ربي بجاه نبيك المصطفى ورسولك المرتضى مکلا قلوبنا بنا قلوبنا کلو قلوبنا من كل بنا لکھا مش نے کا محمد دکھا امت نالا سمات امت نالا سند امت نالا سندت جماعت مشو کے علا نکائے کا یا زل جانے والے کراپ یا زل جانے والے کراپ یا زل جانے والے خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين